دیدار اپنا سب کو کرانا عجیب ہے چہرے سے اپنے پردہ اٹھانا عجیب ہے چہرے سے اپنے پردہ اٹھانا عجیب ہے بے پردگی سے فائدہ چاہیں بتائی بھی بے پردگی سے فائدہ کیا ہے بتائیں بھی یہ مفت میں گناہ کمانا عجیب ہے یہ مفت میں گناہ کمانا عجیب ہے یہ دیکھ خود کہ میرا عمل یہ دیکھ خود کہ میرا عمل ہے خراب کیوں یہ دیکھ خود کہ میرا عمل ہے خراب کیوں یوں مت کہیں کہ آج زمانہ عجیب ہے یوں مت کہیں کہ آج زمانہ عجیب ہے بگڑے ہوئے معاشرے میں اے میری بہن بگڑے ہوئے معاشرے میں اے میری بہن بنٹھن کے تیرا سامنے آنا عجیب ہے بنٹھن کے تیرا سامنے آنا عجیب ہے پہلے ہی بھائیوں نے بڑھائی ہوئی ہے ظلف پہلے ہی بھائیوں نے بڑھائی ہوئی ہے زلف بہنوں تمہارا بال کٹانا عجیب ہے بہنوں تمہارا بال کٹانا عجیب ہے تمہاری باعث تزین حسن ہے زلف تمہاری باعث تزین حسن ہے زلفوں سے اپنی جان چھڑانا عجیب ہے اصل میں بات یہ ہے زلف <clears throat> کہ عورت کا بال کٹانا بالکل عورتوں کا بال کٹانا بالکل جائز نہیں ہے علماء نے اس کو جائز نہیں لکھا تو اسی کو حضرت نے بیان فرمایا ذلف تمہاری باعث سے تزین حسر ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اس کی تسبیح پڑھتی رہتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات سبحان من نر من نر رجال و کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ذریعے اور من منزین النساء بالزوائب اور پاک ہے وہ ذات جس نے زینت بخشی عورتوں کو زلفوں کے ذریعے اسی کو حضرت نے بیان فرمایا کہ عورت کی تزئین اور حسن کا ذریعہ ہے عورت کی زلفیں اور بڑے بال اور آج اسی کو کٹایا جا رہا ہے زلفیں تمہاری باعثیں تزیین حسن ہے زلفوں سے اپنی جان چھڑانا عجیب ہے عورت کے لوگ بھی مان ہے چھپنے کی چیز جب عورت کے لوگ بھی مان ہے چھپنے کی چیز جب مستور کان خود کو چھپانا عجیب ہے مستور کان خود کو چھپانا عجیب ہے اسباب بد نگاہی تیری بے حجابیاں اسباب بد نگاہی تیری بے حجابیاں شیطان کا خود کو تیر بنانا عجیب ہے شیطان کا خود کو تیر بنانا عجیب ہے پھوپاؤ خالو دیورو جیٹھ ماں مزا دھو خالو دے پھوپاؤ خالو دیورو ٹھور ماموزاد ان سب کا تیرے سامنے آنا عجیب ہے ان سب کا تیرے سامنے آنا عجیب ہے خوش دامنوں سے لڑنا جھگڑنا بھی ہے برا خوش دامن کا مطلب یعنی ساس خوش دامنوں سے لڑنا جھگڑنا بھی ہے برا اور شوہروں کے دل کو دکھانا عجیب ہے اور شوہروں کے دل کو دکھانا عجیب ہے گھر میں تو خستا حال ہی رکھتی خود کو پر گھر میں تو خود گھر میں تو خستہ حال ہی رکھتی ہے خود کو پر یعنی گھر کے اندر گھر میں تو خستہ حال ہی رکھتی ہے خود کو پر باہر نکلتے وقت سجانا عجیب ہے باہر نکلتے وقت سجانا عجیب ہے قبل زینکا نکاح ایسی ملاقات ہے حرام قبل نکاح ایسی ملاقات ہے حرام منگے تروں سے ملنا ملانا عجیب ہے منگے تروں سے ملنا ملانا عجیب ہے شادی ایک سنت نبوی کی اتباع شادی ہے ایک سنت نبوی کی اتباع تصویر مووی گانا بجانا عجیب ہے تصویر مووی گانا بجانا عجیب ہے پردہ اگر کہیں تو پردہ اگر کرے تو کہیں لوگ دقیانوس پردہ اگر کرے تو کہیں لوگ دقیوس حیلا تیرا غریب بہانہ عجیب ہے حیلا تیرا غریب بہانہ عجیب ہے بدگوئی جھوٹ غریب چغلی شکایتیں بدگوئی جھوٹ غریب چغلی شکایتیں بیکار اپنا وقت گوانا عجیب ہے بیکار اپنا وقت گوانا عجیب ہے پہلے تو دن کو گھر سے نکلتی نہیں تھی وہ پہلے تو دن کو گھر سے نکلتی نہیں تھی وہ لیکن یہ آج کل کی شبانہ عجیب ہے لیکن یہ آج کل کی شبانہ عجیب ہے تیری پکار بارے سماعت نہ ہو اثر تیری پکار بارے سماعت نہ ہو اثر سوئے کو تیرا جگانا عجیب ہے سوئے کو تیرا جگانا عجیب ہے